ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں دوسری یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے اور تیسری یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پینسٹھ